لال لال آمین کا لال لال صاحب کمال لال آمنا کا ہاتھ کی دھمال ڈال آیا بے مثال لال صاحب کمال لال آمین کا لال لال صاحب کمال لال آمنا آمین آمین کا لال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال نعت میری زندگی ہے نعت سے ہو با کمار نعت میری زندگی ہے نعت سے ہو با کمار نعت کی دل میرے نعت کی دل دھمال ڈال نات کی دھمال ڈال آیا بے مثال لال صاحب کمال لال آمنا کا لال لال صاحب کمال لال آمنا کا آمن کال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال آمن لال لال جن کا اس میں پاک ہے تعریف کی ہو بار بار جن کا اس میں پاک ہے تعریف کی ہو بار بار آ گئے دنیا آمد بے مثال ہاتھ کی دھمال ڈال آیا بے مثال لال صاحب کمال لال آمنا کا لال لال صاحب کمال لال آمنا کا آمین کا لال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال آدھے جاتے سارے موسم تیرے قدموں کے مطفے آدھے جاتے سارے موسم تیرے قدموں کے توفی تیرے صدقے ہی ماں حسان نعت کی دھمال ڈال آیا بے مثال لال صاحب کمال لال آمنا کا لال لال صاحب کمال لال آمنا کا آمنا کا لال لال آمنا کا لال لال آمنا کا لال لال آمنا کا لال لال روشنی کی جل ترنگ کیوں ہوا ہے رنگ رنگ روشنی کی جل جو رنگ جو رنگ رنگ دیکھ لو آگے اٹھا اٹھا کے کے دیکھ لو آگے اٹھا کے نور کا چمکا لال ہات کی دھمال ڈال آیا بے مثال لال صاحب کمال لال آمنا کا لال لال صاحب بے کمال لال آمنا کا آمنا کا آمن لال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال اس رخ زیبا سے ملتا تھا صحابہ کو قرار اس رخ زیبا سے ملتا تھا صحابہ کو قرار دیکھ کے سرکار حضرت بلال رات کی دھمال ڈال آیا بے مثال لال صاحب کمال لال آمنا کا لال لال صاحب کمال لال آمنا کا آمنا آمین کا لال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال آسمانوں اور زمینوں میں ہے پھیلا ان کا نور آسمانوں اور زمینوں میں ہے پھیلا ان کانور نور ہے کائنات کی دھمال ڈال آیا بے مثال لال صاحب کمال لال آمنا کا لال لال صاحب کمال لال آمنا کا آمین کا لال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال روشنی کی جل ترنگ کیوں ہوا ہے رنگ رنگ روشنی کی جل ترنگ کیوں ہوا ہے رنگ رنگ دیکھ لو آگے اٹھا کے اٹھا کے دیکھ لو آگے نور کا چمکا ہلال نات کی دھمال ڈال آیا بے مثال لال صاحب کمال لال آمنا کا لال لال صاحب کمال لال آمنا کا آمین کا لال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال آمین کا لال لال اے اجاگر چومتی ہے شہرت تیرے قدم اے اجاگر چومتی ہے شہرت تیرے قدم مصطفیٰ کی نات مجھ میں جڑے ہیں ہیرے لال ہاتھ کی دھمال ڈال آیا بے مثال لال صاحب کمال لال آمنا کا لال لال صاحب کمال لال آمنا کا آمنا کا لال لال آمنا کا لال لال آمنا کا لال